الحمد لله رب على سيد وسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم الصلاة وسلام عليك يا رسول اللہ يا حبيب الله اللہ والسلام وسلام يا نبي اللہ ولی وا صحد نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے موجزات انبیاء میں حاضر ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ہوں عالیہ اپنے رسالے ایک سو ایک مدنی پھول میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص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 حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ السلام کا مبارک موجودہ ذکر کیا جائے گا اور اس ضمن میں حاصل ہونے والے مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی و علیہ والسلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے کہ یا اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ السلام سے ارشاد فرمایا اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے تو آپ نے ارض کیا کیوں نہیں میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار پرندوں کو پال لو اور ان کو خوب کھلا پلا لو اور اپنے ساتھ اچھی طرح ہلا لو پھر تمہیں ان کو ذبح کر کے ان کا کیما بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا رکھ دو پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبینا والی سلاۃ والسلام نے ایک مرغ ایک کبوتر ایک گد اور ایک مور یہ چار پرندے آپ نے اپنے پاس پالے اور ایک مدت تک ان کو کھلا پلا کر اپنے سے خوب ہلا لیا پھر ان چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور چاروں کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور کچھ دور فاصلے پر کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر آپ نے پکارا یا دیکو اے مورکھ اے کبوتر یا ایوہ نسرو اے یا تاؤس اے مور حضرت خلیل اللہ علی سلاط السلام کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت پوست ہڈی پر یہ تمام چیزیں الگ الگ ہو کر چاروں پرندے تیار ہو گئے اور چاروں پرندے بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو قرار نصیب ہو گیا اس واقع قرآن میں جو ابھی ہم نے سنا قرآن پاک میں اس کا اس طرح بیان ہے اللہ تبارک و تعالی پارا تین سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزول ایمان اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب مجھے دکھا تو کیوں کر مردے جلائے گا اس کے تحت کہ جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن عرفان میں نقل فرماتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے سمندر کے کنارے ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی جب سمندر کا پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتی جب اتر جاتا تو جنگل کے درندے کھاتے جب درندے چلے جاتے تو پرندے آ کے کھاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے آپ نے بارگاہ الہی زوجل میں عرض کیا یا رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آزو رکھتا ہوں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیا خلیل بنایا ملک الموت علیہ السلام حضرت رب عزت سے اجازت لے کر ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو یہ بشارت سنانے کے لیے آئے آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالی کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے خلیل بنایا ہے اس کی علامت کیا ہے انہوں نے ارض کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا تب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ترجمہ کنزول ایمان سے ہم سن رہے تھے کہ جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے فرمایا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس مبارک واقعے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ فرماتا ہے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کے معجزے کا بھی ذکر ہے اور ہمارے لیے بھی اس میں کئی مدنی پھول ہیں آئیے ان مدنی پھولوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ پہلا مدنی پھول جو اس پرانی واقعے سے حاصل ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کا موجودہ آپ علیہ السلاۃ السلام نے مردوں کو پکارا تو آپ کی پکار پر مردے زندہ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر چار پرندوں کا کیما بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے پہاڑ پر رکھ دیا پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ انہیں پکارو ان مردوں کو پکارو اللہ تبارک کا وطالعہ مردوں کو پکارنے کا حکم دے رہا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے چاروں کو نام لے کر پکارا سیرہ خطاب کے ساتھ اے مرغ اے یعنی یا کے ساتھ ندا کی تو میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین یہاں اس مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ مردوں کو پکارنا یا کہہ کر پکارنا یہ شرک نہیں ہے کیونکہ جب مردوں کو پکارنے کا حکم مردہ پرندوں کو پکارنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ مردوں کو پکارو تو ان کا مردوں کو پکارنا یہ ہرگز ہرگز شرک نہیں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 کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو اس بات پہ یقین نہیں تھا علامہ نووی علیہ رحمت اللہ قوی نے چار باتیں بیان فرمائی چنانچہ علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو چار وجوہات آپ نے بیان فرمائی پہلی وجہ آپ علیہ السلاۃ السلام کو علم استدلالی حاصل تھا اب آپ علیہ السلاۃ السلام مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے یعنی اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا چاہتے تھے تاکہ علم ضروری اور بدی آپ کو حاصل ہو جائے اس لیے کہ امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمت اللہ قوی کا مذہب یہ ہے کہ علم استدلالی میں کبھی شکوک واقع ہو جاتا ہے شک واقع ہو جاتا ہے لیکن علم ضروری میں شک نہیں ہوتا یہ شخص سے پاک ہوتا ہے تو جو علم مشاہدے سے آئن حاصل ہو یعنی آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو وہ علم ضروری ہوتا ہے یہاں اس بات کا خیال بھی رکھا جائے کہ خود نبی کے لیے علم استدلالی ہو یا ضروری ہو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ نبی کا علم یہ شخص سے پاک ہوتا ہے البتہ سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل نہ ہو کہ تم نے تو مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں تمہارے علم پہ کیسے یقین کیا جائے تو اس کے پیش نظر ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تو کس طرح مردوں کو جلائے گا وہ منظر مجھے دکھا دوسری وجہ جو بیان کی گئی علامہ نبوی علیہ رحمان نے بیان کی آپ علیہ السلاۃ السلام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 ولا ع وس وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تیسری وجہ جو علامہ نووی علیہ رحمان نے بیان کی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو پہلے بھی شک نہیں تھا آپ علیہ السلاۃ السلام نے سوال اس لیے کیا تاکہ علم یقین سے آئین یقین کی طرف ترقی ہو جائے کیونکہ ان دونوں میں بڑا فرق بڑا فرق ہوتا ہے اس لیے کہ عین یقین مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن علم یقین میں مشاہدہ ضروری نہیں چوتھی وجہ جو بیان کی کہ جب ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے مشرقین پر دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پھر آپ علیہ السلاۃ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے مالک مولا اے رب کریم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 جسے تفسیر جمل میں نقل کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے جن چار پرندوں کو ذبح کیا ان میں سے ہر ایک پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے مثلا مور کیونکہ آپ نے مور کو ذبح کیا تو مور کو اپنی شکل و صورت اور خوبصورتی پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے دوسرا مرغ مرغ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ شہوت پائی جاتی ہے اور گدھ اس کی تو لالچ ہرس اور بری عادت بہت مشہور ہے اور کبوتر اسے اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پہ بڑا غرور ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ سلاۃ اسلام نے گویا ان چار پرندوں کو ذبح کیا یعنی گھمنڈ کرنے والا غور کر لے جس کو شہوت تنگ کرتی ہے کثرت شہوت ہے وہ بھی غور کرے حص و لالچ میں جو مبتلا ہے وہ بھی غور کرے اور جو غرور و تکبر کا پتلا بنا ہوا ہے وہ بھی غور کرے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے ان چاروں بری خصلت رکھنے والے پرندوں کو ذبح کر دیا تو ان چاروں پرندوں کے ذبح کرنے سے ان چاروں خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرندوں میں جو بری خصلتیں ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے تو ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا منظر نظر آیا جب آپ نے ان چار پرندوں کو ذبح کیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی واقع ہوئی جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے مرغ ذبح کرنے سے مراد اپنی شہوت پہ چھری پھیر دے اور مور کو ذبح کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس پہ جو گھمنڈ ہوتا ہے اس گھمنڈ کو ذبح کر دے آجوی اختیار کرے توازو اختیار کرے اور گد کو ذبح کرے یعنی اپنی و لالچ کو اس کا گلا کاٹ دے اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی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 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان پرندے کو ذبح کر دیں ان کے پر نوچ ڈالیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو خلط ملط کر دیں پھر ان کو منتشر اجزا ان کے منتشر اجزا کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں پھر ان کو بلائیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے ان کو بلایا تو یہ اجزا متمیز ہو کر یعنی جدا جدا ہوئے اور ہر جسم کے اجزاء آپس میں مل گئے اور آخر میں ان کے ساتھ ان کے سر جڑ گئے تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر انسان حیات ابدیہ چاہتا ہے تو وہ اپنے بدن کے اپنے بدن کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے غالباً اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے احکام سے روگردانی اور سرکشی کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسنائے بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے پرندوں کو پکارا اور پرندوں نے آپ کی اطاعت کی اور آپ کی پکار پر یہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دودا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجودات اس سے بڑھ کر ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایسی چیزوں کو پکارا کہ جن میں کبھی پہلے جان ہی نہ تھی یہ پرندے وہ تھے کہ جو پہلے زندہ تھے اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کو پکارا گیا یعنی ان کو پہلے زندگی تھی پھر موت واقع ہوئی ان کے مرنے کے بعد ان کو پکارا گیا تو انہوں نے ایک اللہ کے خلیل اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے حکم کی پیروی کی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ایسی چیزوں کو پکارا کہ جس میں کبھی حیات ہی نہ تھی جیسا کہ درخت کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابی سے کہا کہ فلاں درخت سے جا کے کہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں تو وہ درخت دائیں بائیں جھوما اور وہ اپنی جگہ سے نکلا اس کی جڑیں نکلی اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھومتا جھومتا حاضر ہو گیا اسی طرح ابو جہل نے جب اپنی مٹھی میں کنکریاں بند کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ اس میں کیا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاع فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں بتاؤں اس میں کیا ہے یا وہ چیز خود گواہی دے جو تمہارے ہاتھ میں ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نظر فرمائی تو بے جان کنکریوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جان ڈال دی اور وہ کنکریاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے لگی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 کہ کسی نے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہرنی بندی ہوئی تھی اور وہ ہرنی عرض کر رہی تھی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے آقا ادھر آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ہرنی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا ضرورت ہے اس نے کہا کہ پہاڑ کے دامن میں میرے دو بچے ہیں آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں ان کو دودھ پلاؤں اور دودھ پلا کر واپس آ جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاپ فرمایا تم دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی اس نے ارض کی جی ہاں اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب اشار دے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا وہ ہرنی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا آرابی دیہاتی جس نے اس کو پکڑ کے باندھا تھا وہ سو رہا تھا اس نے بیدار ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی بات کرنی ہے یا آپ کی کوئی ضرورت ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اس ہرنی کو آزاد کر دو چنانچہ اس آرابی نے ہرنی کو آزاد کر دیا اور وہ ہرنی دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور وہ کہتی جاتی تھی اشحد اللہ الہ الا اللہ اشحد اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ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 جسے لالی بھی کہا جاتا ہے تو ہومرا نامی یہ پرندہ اس کے دو بچے درخت پہ دیکھے ہم نے انہیں پکڑ لیا ہومرا یعنی وہ پرندہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس نے عرض کی تو صحابہ سے پوچھا کہ اس ہمرا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی ہم نے عرض کیا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں بچوں کو ان کی جگہ پہ رکھ دو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دونوں بچوں کو ان کی جگہ پہ رکھ دیا سبحان اللہ مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا یہ جانوروں کا بھی طریقہ تھا یہ جانور بھی یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے آقا ہیں یہ ہماری بات سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں ابن منظور سے روایت ہے کہ خیبر کے فتح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک سیاہ گدا ملا حمار اس نے آپ سے گفتگو کی آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے اپنا نام بتایا اس نے کہا کہ یزید بن شہاب میرے دادا کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ساٹھ گدے پیدا فرمائے اور ان سب پر انبیاء علیہ السلاۃ السلام نے سواری کی مجھے توقع تھی کہ مجھ پر بھی کوئی نبی سوار ہوگا اب میرے دادا کی نسل سے میرے سوا کوئی باقی نہیں اور انبیاء کرام علیم السلاۃ السلام میں سے آپ کے سوا کوئی باقی نہیں میں اس وقت ایک یہودی کی ملکیت میں ہوں اس کے سوار ہونے کے وقت میں اسے ٹھوکر مار کے گرا دیتا ہوں وہ یہودی میرے پیٹ اور پیٹ پر مارتا ہے یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو یافور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی کے پاس بلانے کے لیے بھیجتے تو وہ اس کے مکان پر جا کر اپنے سر سے دروازہ کھٹکھٹاتا اور صاحب مکان کو اشارہ کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور ہرکارا تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال ہو گیا تو یافور آپ کے غم میں حیثم کے کنویں میں گر کے اس نے اپنی جان دے دی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مجھا تھا ملا تھا کہ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے وہ کیا عرض کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور جانور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے آپ کے حکم کی پیروی کرتے تو جانور جن کے حکم کو مانے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں ہمیں تو زیادہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری کرنی چاہیے اور دعوت اسلامی ہمیں اسی طرف توجہ دلاتی ہے اور امیر علیہ سنت نے ہمیں بہت ہی پیارا مدنی مقصد عطا فرمایا آئیے اس مدنی مقصد کو ہم سب مل کر دہراتے ہیں امیر السنت نے جو ہمیں مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہیے انشاءاللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی ایک مدنی بہار سن لیں تاکہ ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں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 اس مدنی بہار سے لگائیے کہ حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب چودہ سو چھبیس سین ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ اس طرح ترتیب پائے جو اس ماہ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 اپنے اعمال کا احتساب کرنا یہ فکر مدینہ کہلاتی ہے اور اسلامی بھائی روزانہ رات کو سونے سے پہلے فکر مدینہ کرتے ہیں اور الحمد للہ اب تو مدنی چینل پر بھی ہمارا سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو چل رہا ہے اس میں بھی فکر مدینہ کرائی جاتی ہے اور روزانہ فکر مدینہ کا سلسلہ ہوتا ہے فکر مدینہ کے ذریعے ہم اپنے روزانہ ہونے والے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے اعمال میں کمی یا بیشی کو جانچتے ہیں یوں اعمال میں ترقی کی طرف ہمارے قدم بڑھتا ہے تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی روزانہ پابندی سے فکر مدینہ کیا کریں گے ان شاء اللہ اللہ تبارک کا وطالعہ ہمیں روزانہ فکر مدینہ کی سعادت عطا فرمائے اور اس کا عادی بننے کی ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو وہاں الحمد نیک عمل کرنے کا موقع ملتا ہے اور آسانی سے نیک عمل کرنے کا موقع ملتا ہے مثلا نماز تحجد ہم عام طور پہ نہیں پڑھ پاتے مدنی قافلے کی برکت یا نماز تحجد پڑھنے کو مل جاتی ہے اسی طرح مدنی قافلے کی برکت سے سدائے مدینہ سدائے مدینہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگانے کو کہتے ہیں تو یہ بھی سعادت ملتی ہے اسی طرح نماز جگانا باجماعت ادا کرنا اور بے شمار فرائض واجبات سنن و مستحبات پر مدنی قافلے میں بآسانی عمل کی سعادت ملتی ہے تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی خوب سفر کریں گے تو جب دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں گے تو جو چار بری خصلتیں جن کا ذکر ہوا کہ گھمنڈ یعنی تکبر اترانا اور شہوت اور اسی طرح اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا جاننا یہ ساری بیماریاں حص و لالچ یہ ساری بیماریاں انشاءاللہ مدنی کاپلوں میں سفر کرنے کی برکت سے ہم سے دور ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیے رکھے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب